حضرت بزر بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا کچھ افراد مجھے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے سے گزرنے کی نسبت چالیس تک ٹھہرے رہنا بہتر ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ حدیث میں چالیس سال کا لفظ ہے یا چالیس مہینے یا دن یا گھڑیاں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 944